جب چلا شہر محمد سے قافلہ شہ کا فاطمہ سہرا سب کرتی تھی بکا لے چلیے مجھے با چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے کھا کر یہ کہتی ہوں میں وعدہ ہے ساتھ میں تمہیں وہ پھول سپے روئے گا کے گود میں بہلاؤں گی بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا سے اس گھر میں کس طرح جیوں گی میں دن رات اسی رم میں رہوں گی میں مر جائے گی سبرا بن آپ کے بابا تنہائی کے اس درد سے گھبراؤں گی بابا لے چلیے مجھے پائے گا دل میرا گجروں میں میری نظریں ڈھونڈیں گی تمہیں بابا روئے گی یہ مجھ سے بیٹھی ہوئی پر رو رو کے یہاں جا سے گزر جاؤں گی بابا لے چلیے مجھے لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے لے چلیے مجھے بابا خوش میں کو شدت سے بچاؤں گی مت توڑ کے جائے دیتی ہوں سدائے بیمار ہوئے طرح جی پاؤں گی بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے سے بھائی کی محبت پر یہ زخم جگر پر سہ پاؤں گی کیوں کر اکبر کی قسم کسمتا سے گزر جاؤں گی بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا مانگوں گی نہیں ہر کس رستے میں دوا بابا بس آپ کی شب سے پاؤں شفا بابا نکلوں گی سفر پر ہر درد بھلا کر شکوا میں کبھی لمبے نہیں لاؤں گی بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا بھی نہیں دیکھا ہم شکل پیم کا کیا خواب سجاتی جاتی تھی مٹی میں ملیں گے جو خواب تھے میرے اس خواب کی تعبیر کہاں پاؤں گی بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا میں مجھ کو چلنے کی رضا دے دو سہ لوں گی میں زحمات لیکن گا میں برپال ایک پل کے لیے دھیرا میں سہ پاؤں گی بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے میں محضر میں نہیں تیرا جب نام میری دقت اب تو ہی بتا دے لے جاؤں میں کیسے تو کہہ کے رلاتی ہے کہ مر جاؤں گی بابا لے چلیے مجھے ہے کس طرح لکھوں گا طرح گا پاؤں گی بابا لے چلیے مجھے لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے بابا لے چلیے مجھے